کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے عاشقی نامدار ایک نظر دیکھیے عاشقی نامدار نظر دیکھیے عاشقی کی عمارت تو مس مارے ہے عاشقی کی عمارت تو مس مارے ہے عاشقی کی عمارت تو مس ہے کیا یہی ہے مسلمان کی چالو چلن کیا یہی ہے مسلمان کے چالو چلن ماسیت ماسیت پر بھی اسرار ہے ماسیت ماسیت پر بھی اسرار ہے کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے طالب مغفرت بھی تو کوئی بنے یہ ہے کہ اللہ غفار ہے یہ ہے کہ اللہ غفار ہے یہ ہے کہ اللہ غفار ہے دکھائے گا کیس سر حشر تو منہ دکھائے گا کیسے سر حشر تو پیٹھ پر جو گناہوں کا امبار ہے پیٹھ پر جو گناہوں کا امبار ہے پیٹھ پر جو گناہوں کا امبار ہے نفس و شیتا کو کرتا ملامت نہیں نفس نہیں شیتا کو کرتا ملامت نہیں کیا ضمیر مسلمان مردار ہے کیا ضمیر مسلمان مردار ہے کیا ضمیر اور یہودی کوئی کفر و الحاد کا گرم بازار ہے کفر و الحاد کا گرم بازار ہے کفر و الحاد کا گرم بازار ہے کیا یہی عشق ہے کیا یہی پیار ہے شکل عاشق سے معشوق بیزار ہے has کو حق پر مٹا کر دکھا اپنی ہستی کو حق پر مٹا کر دکھا اے مسلمان اگر تو وفادار ہے اے مسلمان اگر تو وفادار ہے اے مسلمان اگر تو وفادار ہے ایک چھوٹے سے دل کی نہ تعمیر کی ایک چھوٹے سے دل کی نہ تعمیر کی تو بڑی کوٹھیوں کا تو معمار ہے تو بڑی کوٹھیوں کا تو معمار ہے تو بڑی کوٹھیوں کا تو معمار ہے تجھ کو خلد بری ہی تو ہے جستجو کو خلد بری کی تو ہے جستجو پر تیرا ہر قدم جانی بے نارے ہے پر تیرا ہر قدم جانی بے نارے ہے پر تیرا قدم جانی بے نارے ہیں ایک دو بغض و عداوت رکھے ایک دو سے بغض و عداوت رکھے کیا یہی آدمیت کا معیار ہے کیا یہی آدمیت کا معیار ہے کیا یہ کا معیار ہے پر وہ آپس میں اٹھتی ہے کیا کیجیے پر وہ آپس میں اٹھتی ہے کیا کیجیے میری مانا تیرے پاس تلوار ہے میں نے مانا تیرے پاس تلوار ہے میں نے تیرے پاس تلوار ہے اصلا اصلا امتی امتی اصلا اصلا امتی امتی وقت رخصت یہی ورد سرکار ہے وقت رخصت یہی برد سرکار ہیں وقت رخ ست یہی برد سرکار ہے ہیں اور یہ امتی اف خدا کی پناہ اور یہ امتی اف خدا کی پناہ جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے جن کو سنت پہ چلنا بھی دشوار ہے سورت مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ مصطفیٰ سیرت مصطفیٰ کیا ترقی کی راہوں میں دیوار ہے کیا ترقی کی راہوں میں دیوار ہے کیا ترقی کی راہوں میں دیوار ہے غیر کے راستے پر تو چلتا ہے کیوں غیر کے راستے پر تو چلتا ہے کیوں راہ سنت پہ چلنے میں کیا ہے راہ سنت پہ چلنے میں کیا ہے راہ سنت چلنے میں کیا رہے اپنے اسلاف کو دیکھتا کیوں نہیں اپنے اسلاف کو دیکھتا کیوں نہیں کیوں نہیں روشنی کا پرس تارے ہیں کیوں نہیں روشنی کا پرس تارے ہیں کیوں نہیں روشنی کا پرستار ہے جو اللہ پہ ترقی کرا گے بس جو اللہ پہ ترقی کرا گے بس وہ مفکر نہیں ہے وہ فنکار ہے وہ مفکر نہیں ہے وہ فنکار ہے وہ مفکر نہیں ہے وہ فنکار ہے اپنی گفتار کا خود مخاطب اثر اپنی گفتار کا خود مخاطب اثر کیونکہ سب سے بڑا یہ سیاہ کار ہے کیونکہ سب سے بڑا یہ سیاہ کار ہے کیونکہ سب سے بڑا یہ سیاہ کار ہے کیا یہی عشق ہے کیا یہ ہی پیارے ہیں شکل عاشق سے معشوق بے ہے کیا یہ ہی عشق ہے کیا یہ ہی پیارے ہے شکل عاشق سے معشوق بے ہے